اب آپ کے سامنے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع امرکوٹ کے مبلک مولانا تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کے اظہار فرماتے الحمد للہ للہ وسلاۃ وسلام علام اللہ نبی آبادہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيق في الجنة عثمان صدق الله العظيم يا رب صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب صلی وسلم دائمن ابدا علی حبیبی کا خیر الخل کے کل ہی ایک مرتبہ آپ حضرات بھی حضور علیہ السلاۃ وسلام کی ذات اقتص پر درو شریف پڑھ لیں گفتگو پیار کے لہجے میں کیا کرتا ہوں گفتگو پیار کے لہجے میں کیا کرتا ہوں کوئی انسان تو محبت کی زبان سمجھے گا دیکھنے والے کو الفاظ کی شوکت ہے بہت سوچنے والا کیا طرز فغاں سمجھے گا آرزو سب کو ہے رنگین بہاروں کی فقط کوئی ہوگا جو پیغام خزاں سمجھے گا نبز دیکھیں گے میری فکر حرارت سے سبھی نبز نائب امیر حضرت مولانا لالا عبد الرشید صاحب عزیز احمد صاحب اور ہمارے حضرات کرام تشریف لائے ہیں ہم سب کا میں سب کا مشکور ہوں میرے عزیز آپ نے ہماری کانفرنس کے اشتہار اور پینافلیکس جگہ جگہ پہ دیکھے مختلف موضوعات ان موضوعات میں ایک موضوع عظمت صحابہ و اہل بیت بھی ہے آج کی دن کی موقع مناسبت سے اٹھارہ ذی الحجہ آج کے دن میں اگر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو خراج عقیدت پیش نہ کروں شاید کہ یہ جفا کاری ہوگی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن بھی اٹھارہ ذیل یہ آج کا دن اس عظیم ہستی کی شہادت کا دن ہے حضرت علامہ جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلافہ میں لکھا ہے کہ کائنات میں بنی آدم میں سوائے عثمان کے کوئی ایسا آدمی نہیں جس کو کسی نبی نے اپنی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے دی ہوں سوائے عثمان کی سعادت ہے کسی اور کی نہیں حضور علیہ السلام وسلام نے ارشاد فرمایا مشکا شریف جلدوم صفحہ پانچ سو اکسٹھ پر حضور علیہ السلام وسلام نے فرمایا ہر نبی کے لیے رفیق ہوتا ہے میرا رفیق جنت میں عثمان ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا جی حضرت حضور علیہ سلاۃ وسلام کی انگوٹھی پہ کیا لکھا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر پر کیا لکھا تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پہ کیا لکھا تھا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پہ کیا لکھا تھا جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جو حضور علیہ کی مہر نبوت تھی اس پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی مہر تھی اس پر لکھا تھا علیہ بکافن عبدہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی تھی اس پر لکھا تھا عمر تیری نصیحت کے لیے موت کافی ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انگوٹھی پہ لکھا تھا اللہ اللہ احجنی شہیدن و اللہ امتنی شہیدن اللہ احجنی سعیدن و امتنی شہیدہ اے اللہ مجھے زندگی دینا تو سعادت والی اور موت دینا تو شہادت والی اے اللہ مجھے زندگی سعادت والی نصیب فرما اور موت شہادت والی نصیب فرما یہ سعادت کیسی موت میں شہادت کیسی اگر آپ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات اور آپ کی سیرت کردار کو پڑھو جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں سعادت نصیب ہوئی شاید کہ کسی اور آدمی میں یہ سعادت نہیں ذن و رین کا آپ کو لقب ملا یہ بھی سعادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں خوش بختی یہ مقدر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں حضور علیہ سلاۃ وسلام بیت فرما رہے ہیں صحابہ کرام آپ کے ہاتھ پہ بیت فرما رہے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سفارت کے لیے گئے ہوئے ہیں دنیا میں بھی سفیر جنت میں بھی آپ کے رفیق حضور علیہ السلات وسلام نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اپنے ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھا کہا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے میں اس کی طرف سے یہ بیت کرتا ہوں یہ سعادت اور مقدر بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آدمی کے لیے خوش قسمت کے لیے آدمی کی خوش بختی کے لیے چاند چیزیں ہوتی ہیں یا آدمی کا نصب دیکھا جاتا ہے یا آدمی کی حسب دیکھا جاتا ہے اس کی مالداری دیکھی جاتی ہے اس کا رہن سہن دیکھا جاتا ہے اس کی شرافت کو دیکھا جاتا ہے اس کی سخاوت کو دیکھا جاتا ہے میں کہتا ہوں سخاوت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے سے بھیک مانگتی ہے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے سے حیا آ کے بھیک مانگتی ہے اگر یہ مقدر بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے کہ فرشتے بھی حیا کریں عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے کائنات میں سب سے جو بہترین انسان ہے وہ بھی حیا کرے یہ مقدر بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے نصیب میں آئی یہ سارے مقدر کٹھے ہوتے گئے یہ سارے نصیب کٹھے ہوتے گئے آؤ مکہ میں دیکھو مکہ میں سارے مدینہ میں دیکھو سب سے بڑا تاجر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے عثمان سے بڑا کوئی تاجر نہیں سو بوریاں آئی ہوئے ہیں مدینہ میں قحط پڑا ہوا ہے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی تاجر آئے ہیں کہتے ہیں عثمان آپ کے پاس غلہ آیا ہے ہم آپ سے غلے کا سودا کرتے ہیں آپ دگنا منافع لے لو اور غلہ ہمیں دے دو اس عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں یہ سارا کا سارا اللہ کے راہ میں خرچ کروں گا مجھے اللہ دس گنا دے گا یہ بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ اللہ مجھے زندگی دے سعادت والی موت دے شہادت والی عمر رض حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد اگر مقام ہے تو عثمان ذنورین کا ہے حضور علیہ السلام نے خوشخبری دی آخری وقت میں خوشخبری دی خواب میں حضور علیہ السلاۃ وسلام کی زیارت ہوئی عثمان ہم آپ کے انتظار میں ہیں ہمارے ساتھ روزہ کھولنا چاہتے ہو یا وہیں رہنا چاہتے ہو شام کو شہادت نصیب ہوئی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا حضور علیہ گھوڑے پہ سوار ہیں اور جنت میں تیزی سے دوڑاتے ہوئے گھوڑے کو جا رہے ہیں میں نے ہاتھ باندھ کے کہا اللہ کے نبی بڑے دنوں کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی ہے بڑی مشکل سے آپ کا دیدار ہوا ہے تھوڑی دیر رکیے تو صحیح اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اے عبداللہ آج عثمان کی جنت میں ایک حور کے ساتھ شادی ہو رہی ہے اس تکبیر میں اس تقریب میں میں محمد کو پہنچنا ہے جلدی کرنی ہے مجھے کوئی چھیڑے نہ مجھے کوئی روکے نہ میں نے وہاں پہنچنا ہے یہ بھی عثمان کے سعادت میں جتنی سعادتیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا کی زو ہجرتین ذن رین اس کے علاوہ بہت ساری بہت ساری بیر روما کو خرید کے دیا مدینہ والوں کے یہ بھی سعادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آج کا دن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے اور اس دن کو اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اور ان کی سخاوت کو ان کے جود و سخا کو اگر میں خراج عقیدت پیش نہ کرتا شاید کہ یہ میرا ظلم اور یہ جفا تھا اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو